ابراہیم بن سعد نے بیان کیا ان سے ان کے باپ نے بیان کیا ان سے قاسم بن محمد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے دین میں از خود کوئی ایسی چیز نکالی جو اس میں نہیں تھی تو وہ رد ہے اس کی روایت عبداللہ بن جعفر مخرمی اور عبدالواحد بن نبی اون نے سعد بن ابراہیم سے کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو ستانوے